حمد و سلاد کے بعد معاذ سامعین کرام رفیقہ نے ملت آج الحمد للہ العزیز آپ حضرات نے سورہ بکر آج ہماری تراوی میں ختم ہوئی یعنی پورے چالیس اس کے تلاوت کر دیے گئے حضرات محترم آج جہاں سے تراوی شروع ہوئی وہاں سے ایک بہت اہم ضابطہ بیان کیا گیا کہ المشرق مغرب یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں اگر تم اپنی صلاح کا طریقہ جانتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ تم اگر نیکی کو سمجھو تو یہ سمجھ لو کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو یعنی خالی منہ ادھر ادھر کرنے کی کر کے عبادت کرنے کا نام نیکی نہیں اگر واقعی میں تم چاہتے ہو کہ نیکی کیا ہے تو اللہ رب العزت اس ضابطے کو بیان فرماتا ہے ولا من آمن تو نیکی سب سے بڑی یہ ہے کہ تمہارے عقیدے کی اصلاح ہو جب تک تمہارے عقیدے میں متذبذب ہو تمہارے عقیدے میں زوال ہو تمہارے عقیدے میں خرابی ہو تمہارا عمل کوئی نیکی قائم مقام نہیں ہو سکتا چاہے وہ عمل پہاڑ کی مقدار پکڑ لیجیے اس کا اجر ایک ذرے برابر بھی نہیں دیا جا سکتا جب تمہارے عقیدے کی صلاح ہو جائے اب اگر تم کوئی نیکی کرو کوئی عمل کرو تو تمہارے عقیدے کی صلاح کے ذریعے سے تمہارے عمل میں گویا کے چار چاند لگ جائیں گے ہاں تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم قبلے کی طرف منہ کر لو یا مشرق کی طرف منہ کر لو بلکہ تمہاری نیکی یہ ہے کہ سب سے پہلے تم رب پر ایمان لاؤ جیسا ایمان لانا ہے یعنی اس کو ہر عیب سے پاک جانو ہر نقائص سے پاک جانو ہر برائی سے منزہ جانو ہر گویا کے ہر قسم کے نقائص سے اسے منزہ اور مبرہ جانو یہ سب سے پہلا عقیدہ پھر فرمایا بل یوم آخر قیامت کے دن کو تسلیم کرو پھر فرمایا جبل ملا اور فرشتوں کو تسلیم کرو یہاں پر بتا دیا گیا کہ فرشتوں کا وجود ہے فرشتوں کو قبول کرنا ہے لہذا مرزا احمد قائدیانی یا اس کی جماعت یا سر سید احمد خان اور اس کی ضروریت جو فرشتے کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہ برقی طاقت ہے الحاظ اللہ تو لہٰذا اس آیت کریمہ سے ان کی تصویر ثابت ہوتی ہے مسلمان وہ ہے جو فرشتے کے وجود کو جانے اور مانے اور یہ سمجھے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جس طرح انبیاء کرام کا وجود ہے اور اس پر یقین رکھنا مسلمان پر ضروری اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے معصوم فرشتوں کو پیدا فرمایا جس میں چار رسول موجود ہیں حضرت جبریل حضرت نکائی حضرت اسرافی حضرت اسرائیل ان پر بھی عقیدہ رکھنا اچھا ضروری ضروری ہے اور جب تک کوئی شخص اس پر عقیدہ نہ رکھے وہ خواہ درس درس قرآن دیتا رہے یا قرآن سیکھتا رہے یا نمازوں کی تلاوت پڑھتا رہے یا قرآن کی تلاوت کرتا رہے بے شمار عبادات کرے اللہ فرماتا ہے یہ نیکی ہے ہی نہیں یہ تو نیکی ہی ہے نیکی کیا ہے ولا من آخر نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو تم آخرت کے دن کو مانو تم فرشتوں پر عقیدہ رکھو ول کتابی اور جو کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے چاہے وہ حضرت موسا کے اوپر ہو چاہے وہ حضرت داؤد کے اوپر ہو چاہے وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہو چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہو جو کتابیں اتری ہیں اس کو کس طرح مانو اس طرح مانو کہ مولا جو کتابیں تیرے احکام کے ساتھ نبی کے ہاتھ میں پہنچی مولا ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں لیکن اس صورت میں آج جو بائبل ہے آج جو گویا کے طور کہا جاتا ہے مولا کریم اس کی صورت جو بگڑ چکی ہے ہم مسلمان اس پر یقین نہیں رکھتے اس پر عقیدہ نہیں رکھتے ہم اس پر عقیدہ رکھتے ہیں جو تم نے اپنے نبیوں پر مبوس کیا تھا جو واقعی میں تیرے احکام تھے ہاں سلام اللہ جو ہے الحمد آج تک یہ وہی ہے اس میں نہ تو زبر کی تحریف ہے نہ زیر کی تحریف ہے نہ حرف کی تحریف ہے نہ مرکبات کی تحریف ہے نہ مفردات کی تحریف ہے بلکہ یہ قرآن وہ وہ کلام ہے انا نقل و نظر نے ذکر وہ انا لحافظون وہ پہلے کی کتابوں کی حفاظت اور ضمانت ان کی امت پر چھوڑ دی گئی تھی لہذا انہوں نے اپنی من گڑت آیتیں اس میں ڈال دی اپنے من گڑت احکامات اس میں ڈال دیے اپنی سہولت کی باتیں اس میں شامل کر دی لیکن کلام اللہ ایسا مقدس کلام قرآن مجید جو حبیب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کی حفاظت اس کی حفاظت کی ضمانت لوگوں پر نہیں کرا ہم اپنے اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں ان رہا حافظ اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو لہٰذا اس کی محافظت کا دعویٰ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے تو ان کتابوں پر ایمان لانا مسلمانوں کو ضروری ہے وہ نبی جی اور ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء کرام جتنے اللہ نے نبی بھیجے ہیں جتنے اللہ نے رسول بھیجے ہیں تعداد کی تعین ہم نہیں کرتے بعض حدیثوں میں ایک لاکھ چوبیس ہزار آئے ہیں بعض حدیثوں میں دو لاکھ چوبیس ہزار آئے ہیں اگر کوئی کہے ایک لاکھ چوبیس ہزار تو پھر حدیث میں جو دو لاکھ چوبیس ہزار آئے اس کا انکار لازم آتا ہے اگر کوئی دو لاکھ چوبیس ہزار تو یہ بھی کوئی ٹائم خاص نہیں ہاں سب سے بہترین طریقہ یہ کہ مولا ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش چاہے کم ہو یا زیادہ جتنے نے نبی بھیجے ہیں جتنے تیرے علم میں سب پر ہم نہیں ماننا ہے سب پر ہم نے ایمان لایا تو یہ طریقہ نبیوں کو ماننے کا ہے اس کے علاوہ حضرات گرامی عقیدے کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب عقیدہ گویا کہ ان ان تمام جزیات سے پختہ ہو جائے عقیدے کے کلر کو پختگی پیدا ہو جائے اب اس کو آپ متعین کیجیے عمل کے ساتھ پھر جا کر وہ نیکی نیکی بنے گی حضرات گرامی پھر آگے اللہ رب العزت نے ایک بڑے پیارے اور ایک اہم احکام کو بیان کیا عرب کے قبیلے میں جو بہت بڑی خرابی تھی وہ یہ تھی کہ جب قاتل کسی کو قتل کرتا مقتول کو جب قاتل قتل کر دیا قاتل نے مقتول کو قتل کر دیا جو شخص قتل ہو گیا تو اب اس کے قبیلے والے کھڑے ہو جاتے اور قبیلے والے کیا کرتے کہ قاتل کے قبیلے کے کئی نوجوان قتل کر دیتے یا اگر کسی عورت نے کسی مرد کو قتل کیا تو عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ اس عورت کو قتل نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے بدلے میں کوئی مرد کو قتل کر دیا جاتا یا اگر کوئی امیر کبیر ہے تو قتل کی گویا کے چپٹر ہی بند کر دیا جاتا بالکل معاف ہو جاتا تو اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا قتل اے ایمان والو تم پر قصاص ساتھ فرض کر دیا گیا ہے الحر بالحر اگر آزاد آزاد کو قتل کرے تو اس کے مقابلے میں آزاد ہی کو قتل کیا جائے گا یعنی جس آدمی نے کسی کو قتل کیا تو یہ نہیں کہ اس کے بھائی کو قتل کیا جائے اس کے قبیلے میں سے کسی کو قتل کیا جائے بلکہ جس شخص نے قتل کیا ہے قاتل کو قتل کرنا ہی ہے اس کو نہ چھوڑا جائے جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے چاہے وہ غلام ہو چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ آزاد ہو اللہ نے بیان فرما دیا الحر بالحر العبد بالعبد چاہے وہ بندہ غلام ہو اس غلام کو قتل کر دو قتل کرنے والا قاتل اگر غلام ہے تو گویا کہ غلام کو قتل کر دو اگر وہ آزاد ہے تو اس کو قتل کر دو اگر وہ عورت ہے تو اس کو قتل کر دو خبردار اس کے ذمہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں کہ قتل غلام نے کیا ہے اور قتل گویا کے تم آتا کو کر دو قتل اگر عورت نے کیا ہے تو تم قتل گویا کہ مرد کو کر دو نہیں اسلام نے ان تمام ضابطے کو بند کر دیا اور فرما دیا کہ جناب جس نے قتل کیا ہے قاتل پر ہی سزا نافذ ہوگی اور حضرات گرانی آج آپ دیکھیے اس مفہوم کو اللہ نے بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ ولکم حیات اس قتل میں تمہاری زندگی ہے اس قتل میں تمہاری زندگی ہے اور بھائی تمہیں آج پاکستان میں تین چار لیڈروں کو آپ کھڑا کر دیجئے پھانسی کے تختے پر چڑھا دیجیے جو جرم ثابت ہو جائے پھر دیکھیے جرم کا سفایا کیسا ہوتا ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے یہ قتل میں تمہاری زندگی ہے جب تم قاتل کو قتل کرو گے تو دوسرے کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کو مظلوم کو قتل کرے کسی عورت کو ضرورت نہیں ہوگی کسی مرد کو قتل کرے کسی غلام کو ضرورت نہیں ہوگی کسی آزاد کو قتل کرے کسی آزاد کو ضرورت نہیں ہوگی کسی غلام کو گویا کہ قتل کرے تو حضرات گرامی قرآن کا فیصلہ فطرت کے مطابق ہے اسلام کی تعلیم فطرت کے مطابق ہے تو فطرت بھی یہی چاہتی ہے انسان کا انسان کی فطرت بھی اسی چیز کو قبول کرتی ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے آج ایسے بہت سے ممالک ہیں جہاں پر اس کو کہا جاتا ہے بڑی گویا کہ وحشت ناک سزا ہے کس طرح قتل کر پھانسی کی سزائیں کئی ملکوں میں ختم کر دی گئی ہے لیکن حضرات گرامی میں آپ سے پوچھتا ہوں قاتل نے تو قتل کر دیا مظلوم تو بیچارہ مارا گیا اور جناب قاتل کو کہہ دیا گیا جناب اب آپ پر کوئی سزا نافذ نہیں ہوگی تو جہاں پر قاتل کے گلے میں پھانسی کا پھندا دے کر جج کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو مظلوم کا خدا حافظ رکھے پھر مظلوم کا خدا حافظ گرانی کہ جب قاتل کے گلے میں پھندا جج نہیں دے سکتا جب ظالم کے گلے میں پھندا جج نہیں دے سکتا تو مظلوم کا تو پھر خدا ہی حافظ ہوا اسلام نے تربیت دی ہے کہ جناب چاہے وہ بڑے سے بڑا گویا کہ اپنے زمانے کا فرام کیوں نہ ہو اگر وہ قتل کرنے والا ہے ثاقب ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے دعا کیجیے اللہ رب العزت ایسا نظام ہمارے ملک میں نافذ فرمائے ایک دفعہ دروشری پڑھ لیجیے آگے حضرات گرامی پھر ایک بنی اسرائیل کی ایک اور بات یہاں پر بیان کی گئی حضرت آدم علیہ السلام پر ایک تابوت اتارا گیا جس کو تابوت سکینہ کے نام سے یاد کیا گیا گزشتہ درس میں بھی میں نے اس پر گزشتہ درس قرآن میں میں اس پر پر بڑی واضح طور نے نشاندگی کی تھی میں اختصار کے ساتھ یہاں پر بتاؤں گا تابوت سکینہ یہ حضرت آدم سے ہوتا ہوا حضرت موسا کے پاس پہنچا یہ حضرت موسا کے پاس میں محفوظ تھا حضرت موسا کے پاس یہ تابوت بنی اسرائیل کے پاس گیا اس میں تھا کیا اس میں سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصویر کون سی تصویر کیمرے والی نہیں اللہ نے بنائی تھی کون سی ہے کیمرے والی اور وہ جو اللہ رب العزت نے بتائی ہے وہ قدرتی تصویر ہے مصنوعی تصویر نہیں اس کا سانے رب قدیر ہے وہ انبیاء کرام کی نشاندہی کے لیے تھی کہ یہ میرے نبی پاک ہوں گے اے نماز کی تصویر ہے کہ سرکار جماعت کرا رہے ہیں اور صحابہ کرام سرکار کے ساتھ گویا سے موجود ہے بعض میں نے لکھا اس تصویر کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی بھی تصویر موجود تھی اس قابو کے فکینہ کے اندر اس میں حضرت موسا علیہ السلام پر جو کتاب اتری تو وہ بھی موجود تھی آپ کی نالین وہ بھی موجود تھی آپ کا اماما وہ بھی موجود تھا آپ کا اثاق وہ بھی موجود یعنی انبیاء کرام کے تبرکات آج بعض لوگ کہتے ہیں انبیاء کے تبرکات کی کیا حیثیت جب بندے کو اپنی حیثیت کا پتہ نہ ہو تو نبیوں کی حیثیت کو کیا سمجھے تو حضرات گرامی لیکن قرآن بتاتا ہے کہ اس تابوت کے اندر مسلمانوں کے لیے اس دور کے جو مومنین قسم کے بنی فرائی تھے ان کے لیے سکینہ تھا سکون تھا کہ جو کفار کے ساتھ جو حضرت موسا کی تعلیم کو تسلیم نہیں کرتے تھے جب وہ ان کے سامنے لڑنے کے لیے آ جاتے تھے اور جب یہ بنی اسرائیل جو حضرت موسا پر ایمان رکھتے تھے ایمان لے آتے تھے اللہ کی توحید پر قائم تھے جب وہ ان باطل فرقوں کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی شکست کو قریب دیکھ کے تو گھبرا جاتے گھبرانے کے بعد کیا کرتے تو امام جلال الدین صوفی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل جلالین کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ تابوت کو اٹھاتے اور اپنے سامنے رکھتے تابوت کو اٹھا کر اپنے سامنے سے وہ کام یا تفصیل ابھی الا ادو کی اور اس تابوت کی برکت سے دعا کرتے کہ اس میں انبیاء کرام کے تبرکات ہیں مولا ہمیں فتح عطا فرما وہ یقدمون فی القتال اور اس تابوت کو لے کر اپنے سامنے رکھتے اور سامنے رکھ کر دعا کرتے تو اللہ رب العزت اس تابوت کی برکت سے انہیں فتح عطا فرماتا تو حضرات گرامی یہ اللہ رب العزت کے پیارے بندوں کا مقام ہے اس لیے صحابہ اکرام بھی سرکار کے موئے مبارک کو لے کر پانی میں ڈبو کر پیتے تو اللہ رب العزت شفا عطا فرما دیتا مسلم شریف کے بیچ موجود ہے کہ حضرت آسما دن سے بوبکر کہتی کہتی میرے پاس سرکار کا جبا مبارک تھا جب ہم نے کوئی بیمار ہو جاتا میں اس جبے کو دھوتی اور دھونے کے بعد اس جبے کا پانی یعنی پاس میں لے کر مریض کو پلاتی تو مریض شفایاب ہو جاتا اللہ واقعی حضرات گرانی صحابہ کرام کا یہ عمل کس بات کی تائید دے رہا ہے اللہ اکبر کا نیرا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات انبیاء کرام بشر تو ہوتے ہیں لیکن ان کی بشریت ہماری بشریت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے ان کی بشریت بشر ہونے کے باوجود لطافت والی ہوتی ہے ہماری بشریت کثافت والی ہے اللہ اکبر کبیرہ دعا کیجیے اللہ رب العزت انبیاء کرام کے مکمل محاسن کے تعظیم کی توفیق عطا فرمائے ایک دفعہ درست پڑھ لیجیے تیسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے تل کو رسول فضل آباد آباد اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک بہت اہم مقام انبیاء کا بیان فرمایا تاکہ منکرین تعظیم انبیاء جو انبیاء کرام کی تعظیم کو سن کر جن کے گویا کہ طبیعتوں میں خیجان پیدا ہو جاتا ہے طبیعتیں مسترب ہو جاتی ہے ان پر تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرات گرام یہ خطرناک قسم کی ضرب ہوگی اللہ رب العزت ایسا فرماتا ہے کہ فضیلتیں میرے لیے ہیں اور میں جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں تو سنو دل کر رسول فضل آباد و ملاباد ہم نے فضیلتیں رسولوں کو دی ہے لیکن ایسی فضیلتیں سب کو ایک جیسی نہیں رسالت میں تو سب برابر ہیں فضیلت میں سب برابر نہیں دل کر رسول سب بولنا ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے من ہم من رساؤں رفاؤں بعض ہم نے کلام کیا تو اس کا مرتبہ اور نبیوں سے آنا ہوا اور بعض کے مرتبے کو ہم نے اس سے بھی بلند فرما دیا اور اس سے مراد ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جن کو امام الانبیاء اور گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کا سردار کہا جائے اور اس پر میں آپ حضرات کے سامنے مسلم شریف کی چند حدیث بیان کرتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے انا القیامت میں قیامت کے دن میں قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی ساری ضروریت سارے انبیاء سارے لوگوں کا سردار ہوں اور آپ اشاع فرماتے ہیں وہ اولو من میں یہ شکل اد ہوں قبر میں وہ شک ہوں جس کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی اور میں اس سے نکلوں گا اور فرماتے اول و شاف سب سے پہلے شفاق میں کروں گا اولپا مشفا اور سب سے پہلی میری شفاعت قبول کی جائے گی فرماتے ہیں میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا اور سب سے پہلی وہ شفاعت جو ہے کہ وہ قبول کی جاتی ہے اور مسلم شریف کی دوسری حدیث میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انا اولو میں یقرا باب الجنہ میں وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولوں گا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ایک جگہ پر اور ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار عالم نے فرمایا انا قائد المرسلین میں انبیاء کا سردار ہوں میں مرسلین کا قائد ہوں ولا فخری لیکن فخر نہیں کرتا ہوں پھر فرماتے ہیں وہ انا خاتم مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی ولا فخری لیکن میں فخر نہیں کرتا وہ انا اول و اور میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا وہ انا اول ولا فخری اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی لیکن میں فخر نہیں کرتا اور اس پر آپ ایک اور حدیث سنیے کہ جو اللہ فرماتا ہے ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت فرمائی تو دیکھیے بشریت کے لحاظ سے تو سب کے والد گرامی حضرت آدم ہے لیکن حضرت آدم نے بھی اثرات رات میں کہا تھا کہ میں تمہارا باپ تو ہوں لیکن میرے والد حقیقی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اور اس کی تائید حمید شریف سے ہوتی ہے حضرت ابو ہو رہے اچانک ظاہر سی بات ہے آپ میرے سامنے آتے جاتے ہیں مجھے پتا ہے آپ کے بھائی کا نام کیا ہے مجھے پتا ہے آپ کے والد کا نام کیا ہے مجھے پتا ہے آپ کب پیدا ہوئے ہیں مجھے پتا ہے ساری چیزیں پتا ہے اور پھر بھی میں تاجر سے پوچھوں بتاؤ آپ کب پیدا ہوئے اس میں کوئی راز تو ہوگا نا اب سرکار کا بچپن جوانی بڑھاپا سارا صحابہ کے سامنے گزرا پھر بھی اب وہ ہو جائے نا کیسے بتاؤ جب لگ اللہ آپ کو آپ نبی کب بنے ارے جناب جو سامنے نبوت آئی ہے نبوت کا اعلان سامنے کیا ہے پھر بھی بہت پوچھتے ہیں کہ جناب نبی کب بنے تو اس میں راز پوشیدہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے تو چالیس سال کے بعد صرف اعلان سنا ہے نبوت کب ملی وہ تو ہم نے اعلان سنا نبوت کا ملی ترمیدی شریف کی مرفوع حدیث ہے جب حضرت ابو ہوا نے اپنے دل کا راز چاہا اور عرض کی یا رسول اللہ آج اس راز پر سے جو محجوب ہے کش کر دیجئے دیجئے پردے اٹھا لکن نبوت یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ نبی جب بنے تو میرے آقا نے اس گویا کے راز پر سے پردہ اٹھایا اور فرمایا میں نبی کب بنا میں نبی کب بنا تو فرمایا سن ابو ہو اگر تیرا یہ سوال ہے کہ کن تو نبی جن وہ آدم و بین الروح لوہے والے میں تو اس وقت نبی ہو چکا تھا جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے اللہ رب العزت نے مجھے نبوت عطا فرمائی اس لیے محب الدنیا کے اندر امام قسطلانی امام المحدثین فرماتے ہیں یہ حدیث اس بات کی تائید کرتی ہے کہ سرکار سب کے اب اکبر ہے سب کے اب اکبر ہے اور سرکار کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا وہ بشر ہوں ہی وہ بھی نبوت ہی اور اس نور مبارک کو رسالت کی بشارت دی گئی اور نبوت کی بشارت دی گئی اور اس کو جامع بشریت میں سب سے آخر میں مبوس کیا گیا دعا کیجیے اللہ رب العزت محاسن کی حفاظت کے توفیق عطا فرما ایک اور آگے بات جو عرض کی گئی وہ بھی قابل توجہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام بڑا بہترین اور ایمان افروز واقعہ ہے اس سے کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں توجہ رکھیے قرآن کہتا ہے اوکل ندی مرا یہ او اوکا لفظ ایک مبہم چیز پر بولا جاتا ہے جس کی مراد ظاہر نہ ہو شک نہ ہو ظاہر نہ ہو اوکل ندی یا اس کی طرح یا اس کی طرح کس کی طرح تو اس میں مفسرین کا اختلاف ہوا کہ کس کی مثال دی جا رہی ہے یہاں پر تو اکثر مفسرین نے کہا کہ یہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام مراد ہے اور حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ جب بخت نثر نے بیت المقدس کے اوپر قبضہ کیا اور بیت المقدس کے قریب کی ساری آبادی کو برباد کر دیا اور ویران کر دیا حضرت عزیر علیہ السلام جو حضرت موسا علیہ السلام کی کتاب کی تبلیغ کرنے کے لیے نبی بنائے گئے تھے یعنی آپ کے تحت تھے حضرت موسا کے بعد تھے توریس کے مبلک تھے اور نبی تھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کو نبوت ملی اور آپ کا فریضہ تھا کہ کی تبلیغ کریں اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آپ کا دور حضرت موسا کے بعد کا ہے آپ بیت المقدس کے قریب و جگہ پر گزرے جو بالکل ویران کر دی گئی تھی گویا تھا ان کو سروں کے بل انہیں دیا گیا تھا اب انہوں نے بڑے تعجب کے ساتھ حضرت ازیر نے ساری چیزیں دیکھی اور ایک تعجبی جملہ کہا اور اور آپ کہ اللہ رب العزت ان مردوں کو پھر زندہ کر دے گا یہ آپ کی زبان سے نکلا اور آپ آئے ایک درخت کے ساتھ اپنے گویا کے جانور کو باندھا دراز گوشت کو باندھا اور اس کے بعد آپ نے کھجور اور پینے کے پانی کو زمین پر رکھا اور لیٹ گئے جیسے ہی لیٹے تو آپ پر موت تاریخ کر دی گئی اب سو سال کا گزرا کتنے سو سال عرصہ گزرا سو سال کا عرصہ گزرنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے پہلے آپ کی آنکھوں میں روح آئی جان آئی پھر آپ نے آنکھوں سے اپنے جسم کو دیکھا تو جسم میں حرکت چالو ہوئی پھر آپ کھڑے ہوئے آپ نے کھڑے ہو کر بڑے تعجب کے ساتھ اپنے جانور کو دیکھا اور اپنی پیوی چیز کو دیکھا تو قرآن اس کا بڑا پیارا نشہ کھینچتا ہے اور کس انداز میں بیان کرتا ہے سنیے سبحان اللہ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نے انہیں سو برس تک کے لیے گویا کے ان کی کو قبض کر لیا پھر ان کو زندہ کیا پھر اللہ نے پوچھا اولا کم کتنے کتنے دن دن ٹھہرے سوئے رہے تو حضرت عزیر نے کہا لبیس اور بابا یوم مولا میں دن ایک دن ٹھہرا یا ایک دن کا آدھا ٹھہرا اللہ رب العزت نے فرمایا النبی سمیت بلکہ تم تو سو سال سوئے رہے حضرت عزیر نے جب سے کہا سنا تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے قول کی دلیل دی حضرت عزیر کو کہ عزیر تم سو سال سوئے جب ہم دور تو عام کا وہ شرابی کا لمحے تسنا اپنے کھجور کو دیکھو اپنے پانی کو دیکھو اس میں بدبو پیدا نہیں ہوئی یعنی خراب نہیں ہوا ہے اچھا جب خراب نہیں ہوا تو سو سال کیسے گزرے تو پھر اللہ نے فرمایا ون گریلا عمارے کا اپنے جانور کی طرف دیکھو جانا کا آیا اور اس کی کیسن کو دیکھو کس طرح چمک رہی ہے اور کس طرح بکھر چکی ہے اب دیکھو یہ تمہارا جانور اس بات کی نشاندگی کر رہا ہے کہ تم پر گویا کے سو سال کا عرصہ گزرا کی تفصیل آگے بتاتا ہوں حضرت ازیر کے جانور میں جان آ گئی آپ اپنے جانور کو تشریف فرما ہوئے اپنی بستی میں آئے بستی بالکل عجیب ہو چکی تھی جب سو سال کا عرصہ جو گزر گیا تھا حضرات اپنے گھر پر پہنچے دستک دی دستک دینے کے بعد دروازے پر آپ کی باندھی آئی جو بالکل پوری ہو چکی تھی اور اندھی بھی ہو گئی تھی اس نے پوچھا کون حضرت عزیر نے فرمایا ازیر کا گھر ہے اس نے کہا ہاں تو آپ کو کہا پہلے بتاؤ عزیر کہاں ہے تو کہا عزیر مفقود ہو گئے یعنی کھو گئے ہیں تو کہا آپ کو کہا میں عزیر ہوں سبحان اللہ ان یعنی تعجب کا جملہ اللہ کی بات پاک ہے تم کیسے ادے ہو ادے تو سو سال کے بعد کیسے آ سکتے ہیں اور ان کی آواز ایسی مردانہ وہی جوانوں کی طرح آواز تو کہا ہاں اللہ رب العزت نے مجھے سو سال کے لیے گویا کے سلا دیا تھا تو اس باندھی نے کہا دیکھو جو نبیوں کی صحبت میں رہتی ہے وہ نبیوں کا مقام جانتی ہے تو اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے اور میں جانتی ہوں اور میرا ایمان ہے کہ ازیر کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اگر تم ازیر ہو تو دعا کرو کہ میری آنکھیں آ جائے اور میں اپنی آنکھوں سے تمہاری اجازت کروں تو حضرت عزیر نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اس کی آنکھیں آ گئی اور آنکھیں آنے کے بعد جب اس نے حضرت عزیر کو دیکھا حضرت عزیر نے پوچھا میرا بیٹا کہاں اب حضرت عزیر کی عمر چالیس سال آپ کے بیٹے کی عمر ایک سو اٹھارہ سال اور ایک علماء بعض علماء نے لکھا کہ جناب اس سے بھی زیادہ عمر تھی آپ وہاں سے نکلے وہ لونڈی گویا کہ جو آپ کی باندھی تھی وہ آگ کو لے کر اس مجلس کے اندر آئی جہاں پر کسی قسم کا جرگا یا محفل ہو رہی تھی حضرت عزیر وہاں پر پہنچے اور آپ نے سلام کیا سلام کرنے کے بعد اس مجلس کے بانی یعنی بڑے آپ کے ساتھ زیادہ تھے وہ کھڑے ہوئے اور باندھی کو دیکھا کہ تمہاری آنکھیں کیسی آ گئی کہا یہ عزیر ہے کہا یہ عزیر ہے اور یہ آئے تھے اور انہوں نے دعا کی تو میری آنکھیں آ گئی بیٹے بڑے متعجب ہوئے اور کہنے لگے آپ عزیر ہیں تو میرے والد صاحب کی شان میں یعنی پشت پر ایک بالوں کا چال بنا ہوا تھا جو ان کی نبوت کی نشانی تھی آپ بتا سکتے ہیں جب جسم سے کپڑا ہٹایا گیا تو وہ موجود تھا وہ موجود تھا پھر بھی بعض لوگوں کو تردد ہوا وہ توریت اٹھا کر لے آئے اور کہنے لگے کہ ادیر جو تھے وہ توریت کے حافظ تھے وہ توریت کے حافظ تھے اب دیکھیے حضرات گرانی سو سال موت قائم کرنے کے باوجود آپ کا علم سلب نہیں ہوا آپ کے احساس خراب نہیں ہوئے جو حیات النبی کی سب سے بڑی دلیل ہے حضرت ان سے کہا گیا کہ آپ توریت پڑھیے حضرت عزیر علیہ السلام نے توریت مکمل پڑھ کے سنائی اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے یہاں پر میں چند باتیں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے پہلے تو یہ سمجھیے کہ حضرت عزیر کو جو جو آپ پر موت کی کیفیت تاریخ کی گئی تھی وہ ٹھیک ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ حیات کو سمجھیے کہ حیات کس کو کہتے ہیں حیات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روح کے جسم میں آنا حیات ہے اور نکل جانا موت ہے نہیں اگر حیات کا یہی معنی ہے تو اللہ حیات ہے کہ نہیں الحی القیوم اللہ حی ہے کہ نہیں اگر حیات کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے تو یہ معنی پھر اللہ کے لیے کیسے سوٹ ہوں گے یہ اللہ کے لیے کیسے ہوں گے اس لیے حضرات گرامی بعض لوگوں کو خدشہ ہوا اور وہ گھٹنوں کے بل شاید نقوش کھا گئے اور کہنے لگے نہیں جناب زندہ اس کو کہتے ہیں حیات اس کو کہتے ہیں جس میں روح ہو اور جس سے روح نکل جائے وہ مردہ ہوتا ہے لیکن حضرات گرامی دیکھیے حیات اور موت یہ کوئی مینی زبان کا لفظ نہیں ہے یہ کوئی سندھی زبان کا لفظ نہیں ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے تو اس کو ہم ڈکشنری میں دیکھتے ہیں قرآن کی سب سے مستند ڈکشنری المفردات النوا امام راغب الفہانی رحمۃ اللہ علیہ حیات کا معنی کرتے ہیں کہتے ہیں حیات بالقوت بال خطے حیات کہتے ہیں اس قوت کو جس میں احساس کی طاقت ہو جس میں احساس کی طاقت ہو اور ایک تعریف فرماتے ہیں حضرت امام شریف جو حضرت علیہ السلام پر سو سال تک موت پاری کر دی گئی تھی لیکن آپ دیکھیے آپ کا علم ویسی تھا اور آپ کے احساس کی کیفیت ویسی تھی آپ اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولے آپ اپنی باندھی کو نہیں بھولے آپ اپنے گھر کے اور دیگر معاملات کو نہیں بھولے آپ توریف کے حافظ تھے آپ نے اس کی ایک عبارت بھی نہیں بھولے آپ ساری نشانیوں کو جاننے والے تھے اور حیات اسی کو کہتے اچھا جناب جب آپ حیات تھے آپ کو زندہ کرنے کے بعد اگر آپ کو معلوم تھا تو انہوں نے سوال کا جواب کیسے دے دیا اللہ نے تو انہیں سو سال سلایا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ میں آدھا دن سویا پتا چلا حضرت عزیر کو پتا نہیں تھا اور نبیوں کو انتقال کے بعد علم نہیں ہوتا تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو جاہل ہو الیاز باللہ جس کو کسی بات کا علم نہ ہو اس سے سوال کرنا بھی تو جہالت ہو ایک بندہ کسی چیز کو جانتا ہی نہیں ہے اس سے سوال کرنا بے وقوفی ہے کہ نہیں بتائیے ایک آدمی نے مثال کے طور پر حضرات گرامی مینار پاکستان نہیں دیکھا آپ اس سے پوچھتے ہیں بتائیے اس کی عمارت کتنی ہے ارے جناب وہ کراچی میں یا انڈیا میں ہے آپ اس سے جا کر پاکستان کے حالات پوچھے پاکستان والے سے انڈیا کے حالات پوچھے اور اس شخص سے پوچھیں کہ جناب اس نے کبھی ادھر سے ادھر سفر ہی نہ کیا ہو بتائیے لوگ کہیں گے جناب عجیب آدمی ہے جناب یوں تو بڑی بڑی علمی باتیں کرتے ہیں لیکن پوچھتے جس سے کہ جو اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں گیا نہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے جناب تاج محل کیسا تھا بات ہے کہ نہیں اور اللہ رب العزت ایسے نقائب کے پاک ہے ایسے پاک ہے کہ اللہ نا اہل سے سوال کرے اور اللہ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے اللہ نے حضرت عزیر سے سوال کیا کب نبیستہ کتنا دیر ٹھہرے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عزیر جانتے تھے جب تو سوال کیا حضرت عزیر نے یہ نہیں کہا یا اللہ میں مجھے نہیں پتا میں تو سو گیا تھا نہیں جواب دیا یا اللہ میں ٹھہرا ایک دن اور آدھا دن یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا کہا کہ میں ٹھہرا کیوں اس لیے کہ جب حضرت عزیر سوئے تھے تو صبح تھی اٹھے تو شام تھی انہوں نے قیاس کیا کہ جناب جب میں سویا تھا تو صبح تھی اٹھا تھا تو شام ہے تو فرمایا میں ایک دن سویا یہ آدھا دن سویا تو اللہ رب العزت یہ نہیں فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو اللہ بلّہ اللہ یہ تمہارا قول غلط ہے بلکہ نہیں اللہ نے فرمایا عزیر بلکہ تم ٹھہرے ہو سو سال اور کس طرح ٹھہرے ہو دیکھو تم اپنے سیمار کو وہ بالکل سڑ گیا ہے اور اپنے کھجور کو دیکھو وہ سڑا نہیں عجیب بات ہے جناب جو جلدی سڑنے والی چیز تھی وہ نہیں سڑی کھجور تو جلدی سڑے گا نا وہ نہیں سڑا اور خچر جو تھا وہ سڑ گیا اب آپ بتائیے جناب یہ عجیب بات ہے تو یہی بات ہے کہ تاکہ ازیر کے کال پر بھی دلیل قائم ہو میرے کال پر بھی دلیل قائم ہو ازیر تو کہتا ہے کہ میں آدھا دن ٹھہرا اور آدھا دن میں کھجور نہیں تو یہ کھجور سڑے نہیں اور میں کہتا ہوں کہ سو سال اور سو سال میں جانور کا یہی حال ہوتا ہے میرے کال کی دلیل میں تو قول دونوں سچے ہیں اس میں عدم علم کا کوئی تصور نہیں ہے بلکہ یہاں سے انبیاء اکرام کی قدرت اور اختیار کی بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کو سو سال کے بعد زندہ کیا گیا پھر بھی آپ کو ادراک تھا آپ کو احساس تھا اور اسی کا مطلب نبی پاک نے فرمایا ہر نما کہ بے شک زمین کی مجال نہیں کہ انبیاء اکرام کے جسم کو کھا سکے اس لیے کہ فنبی اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے دعا کیجیے مقام رسالت کا فہم عطا فرماتا اور قرآن کے اس پیغام کو کائنات کے گوشے گوشے میں عام کرنے کے پتا فرمائے مولا کریم جو ہمارے ہم نے پرابی ادا کی جو روزہ رکھا اس قرآن کی برکت سے اسے اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرما مولا کریم قرآن کے فام و تفہیم کے ساتھ ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرما مولا کریم قرآن کے حقیقی نور سے ہمیں مطلع فرما مولا کریم اس درس قرآن کی پابندی قرآن سمجھنے کی اور قرآن کے پیغام کو گوشے گوشے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کلام اللہ اور سورہ بکر کا ختم ہوا مولا اس کی برکت سے دعا کرتے ہیں اس درس قرآن میں جتنے حضرات حاضر ہوئے مولا کریم اس سورہ بکر کی برکت سے دعا کرتے ہیں ان کے والدین کو اچھا ثواب پہنچا ان کے رشتہ داروں کو اچھا ثواب پہنچا اور اس سورہ بکر کی برکت سے مولا کریم ہم تمام حاضرین کے جائز مقاصد کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبول عطا فرما ہم کاروں کے لیے عرب تپیش محشر میں سائے افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے جیسو واپر داوان الحمد للہ